السلام علیکم introduction to public administration management کا یہ نائنٹینتھ لیکچر ہے ایٹینتھ لیکچر میں جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے پلاننگ کو ڈیفائن کیا تھا اس کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا تھا اور ہم نے اس کی تین قسم کی ڈیفینیشن دینے کے بعد ہم نے اس کی types various types of plans کی بات کی تھی اور ان پلانس کا ہم نے کہا تھا کہ this typology is based on the time horizon on which the plan is made تو جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی وہ ہم نے بتایا تھا کہ آٹھ مختلف اقسام ہیں پلانس کی اور ہم نے پچھلے لیکچر میں چھ ٹائپس کی بات کی تھی ان کو ایکسپلین کیا تھا اور ان کے کچھ اگزامپلز دیے تھے جن کے ذریعے اس کی وضاحت کی تھی آج کے لیکچر نائنٹینتھ میں جو ہم مزید پلاننگ کے کانسیپٹ کو فردر ایکسپلین کریں گے وہ کچھ اس کی آؤٹ لائن یہ ہے لیکچر نائنٹینتھ میں آج ہم باقی دو جو پلانس کی ٹائپ ہیں ان کی بات کریں گے اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو پلاننگ ہے وہ ایک لاجیکل اور ایک ریشنل پروسیس ہے اور اس کا انٹر ریلیشن شپ آرگنائزیشن سے جو ہے وہ کیا ہے اور پھر ہم تھوڑا سا ہیرارکی آف آخر میں بات کریں گے کہ جو آبجیکٹوز ہیں وہ کس طرح سے آرگنائزیشن میں ان کی کیا حیرار کی ہے اس کا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ پلانز جو چونکہ ہم نے کہا کہ مختلف ٹائم ہورائزن پر بیسڈ ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ دیکھنا کہ مختلف جو آبجیکٹوز ان کی حیرارکی ہے وہ کس طرح سے آرگنائزیشن میں اور وہ کس طرح سے بنتی ہے اور کون سی لیول کس طرح کے آبجیکٹو اور پلانس بناتے ہیں تو جو ہم نے بات کی تھی چھ ٹائپس آف پلانس تھیں جو جس پہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی آج ہم ساتویں ٹائپ کی بات کریں گے اور ساتویں جو قسم ہے پلان کی وہ ہے پروگرامس پروگرامس کیا ہوتے ہیں programs are a complex of goal policies rules task procedures resources to be employed and programs have a time period and these are for specific purpose Example آپ کو دو طرح کی دی ہوئی ہے rural support program employees development program Tawana Pakistan program اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں کہ پروگرامس کیا ہیں پروگرامس جو ہیں وہ ایک خاص مقصد کے لیے پلان ہوتی ہیں یہ پلانس کی قسم ہے اور یہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اور ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایک لانگر ڈیوریشن کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ کے سامنے جو مثال دی ہوئی ہے کہ رورل سپورٹ پروگرام جو لوگ دہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں شاید ان کو یہ معلوم ہو کہ پاکستان میں مختلف صوبوں میں رورل سپورٹ پروگرامز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں اور ان پروگرامز کا جو یہ پروگرامز ہیں جن کی میں آپ کو مثال دے رہی ہوں رورل سپورٹ پروگرامز کی یہ پروگرامز جو ہیں اس میں بہت یعنی ورائٹی آف ایکٹیویٹیز ہیں مثال کے طور پر رورل سپورٹ پروگرامز جو ہیں وہ چھوٹے کسانوں کو مائکرو کریڈٹ یعنی قرضے دیتے ہیں وہ مختلف قسم کی جو ہے سکلز پرووائڈ کرتے ہیں تربیت دیتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں مختلف اسکلس میں مثال کے طور پہ اگر کسی نے پولٹری کی جو ہے وہ مرغبانی کرنی ہے تو اس کی ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے دستکاری کے کام ہیں ان کی تربیت دی جاتی ہے اور یہ جو رورل سپورٹ پروگرام ہے پاکستان کا ایک بہت ہی شمالی علاقوں میں رورل سپورٹ پروگرام تھا جو کہ تقریباً دس سال کے لیے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اچھا اب ہم نے بات کی کہ پروگرامز جو ہیں وہ complex of goals rules procedures اور آبجیکٹوز جو ہیں کمپلیکس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک پروگرام میں شامل ہوتی یعنی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس میں پھر اس کے کوئی میتھڈز اور سسٹمز ہوتے ہیں اس کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے آرگنائزیشن سے اور پروگرام کا کہ پروگرام ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں دوسری جو مثال دی ہے وہ توانا پاکستان پروگرام ہے یہ بھی ایک خاص مقصد کا پروگرام ہے اور اس میں خاص طور پہ جو دہی علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے یہ پروگرام حکومت نے شروع کیا اور اس میں جو ہے یہ فوڈ یعنی خوراک جو ہے وہ دی جاتی ہے اسکولوں میں گرل چائلڈ کو تو یہ ایک خاص پروگرام ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہے تو ہم نے کیا اس سے آخذ کیا کہ پروگرامز کس طرح کی پلانز ہوتی ہیں پروگرامز پلانز ہیں جو کہ ایک جس میں تمام باقی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں اس کے مقاصد ہوتے ہیں اور یہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایک قسم ہے پلان کی اور یہ ساتویں قسم ہے جس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں اب بجٹس جو ہیں بجٹس بھی ایک طرح کی پلان ہوتے ہیں آ, یعنی ایک طرح کا منصوبہ ہے بجٹ بھی اب اگر یہ بجٹ جو ہے پرائیویٹ ادارے کے لیے ہے تو بجٹ کا مقصد ہے انکم اور اس کے ایکسپینڈیچر اور پروفٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں تو بجٹ کو جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کسی بھی ٹیکسٹ بک میں لے لیجیے یا ویسے بھی آپ اس کو اگر کیا کہتے آپریشنل لیول پہ بھی ڈیفائن کریں تو اس کی کچھ یوں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں budget is a statement of expected results expressed in numerical terms it is referred to as a numberized plan numberize plans یعنی اس میں فیگرز ہوتی ہیں نمبرز ہوتے ہیں for private sector organization financial operating budget is called a profit plan تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو ہے بجٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک پروفٹ پلان ہے یعنی بجٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک ادارے کو آمدن کتنی ہوئی رائٹ right? اس کی انکم کتنی تھی اور اس نے ایک سال کے دوران عام طور پہ بجٹ جو ہیں وہ آ, ویسے تو جنرل جو ٹائم فریم ایک بجٹ کا ہوتا ہے وہ سال کا ہوتا ہے لیکن کچھ کوارٹرلی آرگنائزیشنز uh, جو ہیں وہ کوارٹرلی بجٹس بھی بناتی ہیں اور اس میں اپنے ہر کوارٹر کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں سو so, جو پرائیویٹ ادارے uh, ہیں وہ ایکسپینڈیچر uh, اور جو پروفٹ ارن کیے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ادارے نے وہ ریفلیکٹ ہیں so budget is a kind of a plan which reflects that what were the profits of a private organization in a given period of time لیکن پبلک سیکٹر آرگنازیشن کے لیے بجٹس کیا ہیں پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے لیے بجٹ جو ہیں the express the income and the expenditure of the organization یعنی آپ یوں کہیں کہ اس میں پروفٹ uh, جیسے کہ uh, ہم نے بہت دفعہ یہ بات رپیٹ کی کہ پبلک سیکٹر میں profit is not the goal تو اس میں جو بجٹ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ انکم eh, کیا ہے ریونیوز کیا ہیں گورنمنٹ کے اور اس کے ایکسپینڈیچرس کیا ہیں اگر نیشنل لیول پر ہے تو انکمز اور ایکسپینڈیچر اور اسی طرح سے اگر آرگنائزیشنل لیول پہ بجٹ ہے تو وہ اگین شو کرے گا کہ انکم eh, یوں کہہ لیجئے کہ بعض دفعہ بہت سے سرکاری اداروں کو گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ ملتی ہے تو کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جو اپنی انکم خود جنریٹ نہیں کرتے ہیں اور چونکہ وہ ٹیکس پیئرز کی مانی سے جو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں انکم ٹیکس پے کرتے ہیں سیلز ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں حکومت کو تو وہ ان اداروں کو چلانے کے لیے ایک طرح کی انکم ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے کافی جو گورنمنٹ کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وہ انکم اپنی جنریٹ نہیں کرتے لیکن گورنمنٹ ان کو گرانٹ دیتی ہے تو اس گرانٹ کو ہم کہتے ہیں اس کے ریونیوز کہہ لیں اور expenditure of course in running those organization for example اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو رن کرنے کے لیے گورمنٹ انکم ارن نہیں کرے گی لوگوں سے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرے گی تو بجٹ ایک طرح کا پبلک سیکٹر کا جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر لیکن اس کے علاوہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں بجٹ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے سلائڈ پہ it expresses the effectiveness of the organization in accomplishing its goals and objectives یعنی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آیا ادارے نے جن مقاصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہے کیا اس نے وہ اچیو کیے ہیں یا نہیں یعنی اپنے مقاصد پورے کیے ہیں اس سال میں یا اس کوارٹر میں یا نہیں کیے ہیں تو بجٹس جو ہے وہ فیڈرل بجٹس بھی ہو سکتے ہیں پروونشل بجٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول کے بجٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ بجٹس کیا ایکسپریس کرتے ہیں the policies of respective government in providing public services یعنی یہ بجٹس پبلک سیکٹر آرگنائزیشنس کے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ گورمنٹ کن پالیسیز کو پرسو کرے یعنی جہاں پہ گورنمنٹ زیادہ اسپینڈ کرے گی جن اپنے اداروں پر جن اپنے محکموں پر تو اس سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ حکومت کی جو زیادہ ایمفسز ہے یا رحجان ہے یا پریفرنس ہے وہ ان اداروں کی طرف ہے اگر حکومت تعلیمی اداروں پہ زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت تعلیم کو فروغ دینا چاہتی ہے تو یہ فرق ہے بجٹ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے بجٹ میں اور یہ فرق اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بجٹ ایک طرح کی پلان ہے اور گورنمنٹ کی منصوبہ بندی کہ وہ کہاں سے اپنے اخراجات جو ہے انکم جو ہے وہ جنریٹ کرے گی اور کہاں پر اس انکم کو اسپینڈ کرے گی تو یہ بجٹ ایک پلان ہے جو کہ سالانہ عام طور پہ سالانہ ہوتا ہے اس کی ڈیوریشن ایک سال ہوتی ہے اور یہ ایک سال کا بجٹ گورمنٹ کی پلانس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو پلاننگ ہے ہم جب ہم نے بات کی کہ پلاننگ جو ہے ایک انڈیویجل لیول پر بھی ہوتی ہے اور آرگنائزیشنل لیول پر بھی ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پلاننگ تو ہم کرتے ہیں یعنی all the time when individuals are planning they are sort of thinking they are reflecting کہ ہم ریسورسز کہاں سے جنریٹ کریں گے ہم نے اپنے مقاصد کیسے پورے کرنے ہیں تو چاہے وہ انڈیویجل پلان uh, ہو یا آرگنائزیشنل ہو یا نیشنل لیول پر ہو یا گلوبل لیول پر ہو تو اس کا جو ایک لاجیکل سیکوینس ہے وہ تقریباً ایک سا ہی ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اب جو بات کرنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لاجیکل سیکوینس جو ہے ایک منصوبہ بنانے کا وہ کیا ہے اس میں جو پہلی چیز ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پلاننگ پروسیس میں دا نیڈ فار پلاننگ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے دا نیڈ فار پلاننگ کیا ضرورت ہے منصوبہ بنانے کی کئی لوگ اس کئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں اور کئی آپ کتابیں اگر دیکھیں تو وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ پرابلم سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہم ریزالو کرنے کے لیے کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی ہم پلان کرتے ہیں تو مختلف کتابوں میں مختلف طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے لیکن جنرلی جو ہم اسٹیپ پہلا قدم ہوتا ہے پلاننگ پروسیس کا وہ یہ ہے کہ there is a need for planning دوسری جو چیز ہے ڈٹرمنگ دی آبجیکٹو یعنی دوسرا ہم کہتے ہیں کے مقاصد کیا ہیں جن کے لیے ہم نے ایک منصوبہ بنانا ہے ہم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مختلف اداروں کے مختلف مقاصد ہوں گے اور اس کے لیے وہ اس کے مطابق پلان بنائیں گے تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے forecasting for the future میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پلاننگ ہے وہ مستقبل کے لیے ہے اور مستقبل جو ہے وہ عام طور پہ ان نون ہوتا ہے اٹ از ناٹ نون اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ان نون فیوچر ہے اس کو نون بنایا جائے یعنی ہم اس کے بارے میں پروجیکٹ کرتے ہیں یا فور کاسٹ کرتے ہیں کہ آنے والے واقعات جو ہیں وہ یہ ہوں گے اور ہماری فور کاسٹ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے ہماری فور کاسٹ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ پریزنٹ یعنی جب جہاں پر ہم موجود ہیں یا ماضی سو so, پاسٹ اور پرزینٹ کو لے کر ہم فیوچر کو پرڈکٹ کرتے ہیں اور فیوچر کے بارے میں ہم کچھ ایگزامپشنز جو ہیں وہ بناتے ہیں یعنی ہم کچھ ایگزامپشنز کو ہم یوں کہہ لیجئے کہ ہم کچھ فیوچر کے بارے میں تصور یا خیالات ہمارے ہوتے ہیں کہ اگر آج ایسا ہے تو کل ایسا ہوگا پھر جو ہم چیز جس چیز کا تعین کرتے ہیں وہ ہے آلٹرنیٹیوز کے جو ہمارے مقاصد ہیں اور جن کو ہم مستقبل میں مستقبل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کے لیے ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹیوز ہیں کیا مختلف جو ہے صورتیں موجود ہیں ہمارے پاس جن پہ ہم چل کے اپنی منزل کی طرف پہنچ پائیں گے پانچویں چیز ہے کہ ہم ہر جو مقصد ہے اس کو اویلیویٹ کرتے ہیں یعنی اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اور ہم یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے جو ہمیں ان موسٹ ایفیشینٹ وے ہمیں اپنی منزل کی طرف یا اپنے مقصد کی طرف لے جائے یعنی selecting a course of action اور ساتواں پچھلے لیکچر میں بھی اس کی بات کی تھی کہ امپلیمینٹنگ دا پلان اور آٹھواں ہے ریوائزنگ دا پلان کہ اگر کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے جس طرح سے ہم نے فیوچر کے بارے میں سوچا تھا اگر وہ اس طرح سے نہیں ہے اور اس میں تبدیلی ہے تو ہم اپنی پلانس کو ریوائز کریں گے in the light of new changes تو اب ہم ان تمام چیزوں کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں پلاننگ پروسیس کو تو پہلا جو ہم نے کہا تھا the need for planning the need for planning this proceeds planning and start either solve problem اور to attain some objectives organizations have need for planning to use scarce resources efficiently and make best use of opportunities and prepare for threat تو آرگنائزیشنز جو ہیں جو اس چیز کو اگر ہم فردر ایکسپلین کریں یہ جو نیڈ فار پلاننگ ہے یہ سب سے اٹسڈ پلاننگ پر پلاننگ شروع کرنے سے پہلا جو اسٹیپ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ہمیں اس بات کا پتا ہو کہ واقعی پلاننگ کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت کا تعین ہم اس وقت لگا سکتے ہیں جب ہم یہ محسوس کریں کہ ادارے کو یا تو کوئی پرابلم ہے یا ادارہ جو ہے کسی بہتر اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر میں اسی کی مثال لوں گی کیونکہ اس کو سمجھنا آسان ہے کہ اگر لٹریسی کو یعنی الٹریسی کو ناخواندگی کو ہم ایک مسئلہ سمجھتے ہیں ملک کا تو یہ اس کے لیے سوال یہ اٹھتا ہے کیا اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کیا ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خواندہ ہوں یعنی پڑھے لکھے ہوں یا لٹریٹ ہوں تو اس کی پھر اس سے پہلے کہ ہم پلان کریں تو ہمیں اس پرابلم سے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہاں اس پرابلم کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے so and we want to achieve certain literacy percentage یا ہم ایک حد تک اپنی جو تعلیمی حیثیت ہے اس کو لے جانا چاہتے ہیں دوسرا جو ہے مقصد جو دوسرا اس میں پروسیس ہے وہ ہے ڈٹرمنگ دی آبجیکٹوس یعنی ہم یہ اس کا تعین کریں کہ ہم پرابلم ہم نے پہلے میں مثال دی تو ہم نے دوسرے میں کہا کہ ہمارا مقصد کیا ہے لٹریسی ہمارا مقصد ہے تو اس کو ہم فردر آگے کیسے ڈیفائن کریں گے the second step in planning process establishing objective for the organization and then for each sub within the organization objective specify expected results and indicate end point of what is to be done یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور دیکھیے کہ یہ ایک لاجیکل پروسیس ہے پلان کا ہم نے بات کی تھی کہ آبجیکٹوز ایک طرح کی پلان ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم آبجیکٹو کو جس سینس میں استعمال کر رہے ہیں وہ مقصد کی سینس میں استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پلان کی ضرورت ہے اور یہاں پر میں تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گی اس پوائنٹ کو کہ جو آبجیکٹوز ہوتے ہیں ادارے کے اور اس کے مختلف شعبوں کے ان کا بھی ڈفرینٹ ٹائم ہورائزن ہوتا ہے اگر ہم ادارے کے آبجیکٹوز کی بات کریں گے تو اس کا ٹائم ہورائزن جو ہے وہ زیادہ لمبا ہوگا اگر ہم شعبے کی آبجیکٹوز کی بات کریں گے تو اس کا ٹائم ہورائزن جو ہے وہ کم ہوگا اچھا اب اس پہ اب کچھ چند ایک مثالیں ہیں جو ہم نے دی ہیں کہ آبجیکٹوز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک پورا نیٹورک آف پالیسیز اور پروسیجرز اور رولز موجود ہونا چاہیے تو ہم جو اگزامپلز دے رہے ہیں وہ اگین ہم ایک وہی جو شروع میں ہم نے دی تھی لٹریسی کی وہی اگزامپل ہے تو example says that to increase literacy by five percent from the last year یہ ہم نے ایک ایگزامپل دی ہے اور یہ ہم نے جو آبجیکٹو کی ایگزامپل دی ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک اوور آل ایگزامپل ہے اب مثال کے طور پہ یہ میں نے یہی دی ہے کہ انہی آبجیکٹوس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں شعبے کی لیول پر تو اگر منسٹری جسٹ ایگزامپل کہ اگر منسٹری ہے تعلیم کی اور وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پچھلے سال سے اس سال پانچ فیصد لٹریسی لیول کو انکریز کرنا ہے تو پھر دوسرا جو اگر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اس کے آبجیکٹو کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی مثال دی ہے to open schools in five villages of the province اگر انہوں نے لٹریسی انہینس کرنی ہے تو یہ ہم دوسری اس کی جو ہے وہ لے سکتے ہیں دوسرا اس کا اور اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مثال لیں کہ وہ اگر اپنے آبجیکٹوز ان کے کیا ہو سکتے ہیں تو ان کے آبجیکٹوز ہو سکتے ہیں to increase profits by two percent so یہ مختلف شعبے ہو سکتے ہیں مختلف ادارے ہو سکتے ہیں جن کے مختلف آبجیکٹوز یعنی مختلف جو ہے مقاصد ہوں گے اور انہیں یہ تعین کرنا ہے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان کے آبجیکٹوز کیا ہوں گے تو پہلا اسٹیپ ہم نے جو پلاننگ میں دیا تھا وہ یہ تھا کہ نیڈ فار پلاننگ ہونا چاہیے اور دوسرا جو اسٹیپ ہے پلاننگ کا جب ہم پلان کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مقاصد کیا ہے کلیرٹی آف آبجیکٹو اور determining the objective is very important تیسری چیز جو پلاننگ پروسیس میں آتی ہے وہ فورکاسٹنگ یہ ایک کافی ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں پلاننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لیکن جو فور کاسٹنگ ہے وہ ایک کافی ٹیکنیکل ڈسپلن بن گیا ہے اور فور کاسٹنگ جو جس پہ ہم بیس کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آج کی اور ماضی کی یعنی پرزینٹ اینڈ یسٹرڈیز انفارمیشن جو ہے وہ ہمارا بیسز ہوتا ہے for planning for the future اور فار فور کاسٹنگ تو اس میں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ forecasting is based on certain assumptions about the future in which the plan is to be carried out the basis of forecasting is understanding of markets what the markets are going to be like in future what will be the prices of the products that will be sold in the market what will be the prices of the inputs اور resources to be used what services will be needed in the future اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فیوچر کے لیے فور کاسٹ کرنے کے لیے یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ پاپولیشن میں کتنا انکریز ہوگا کس طرح سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تاکہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ جو آبادی میں تبدیلی ہے یعنی کون سا ایج گروپ جو ہے وہ آبادی کا بڑھ رہا ہے ینگر ایج بڑھ رہی ہے اور کون سا ایج گروپ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اس کے بہت سے امپیکٹ ہیں فیوچر کے لیے خاص طور پہ اگر گورنمنٹ نے پالیسیز کو پلان کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آبادی میں کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے پھر یہ جاننا کہ لوگوں کے ٹیکنالوجیکل سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ اس کا بھی بہت اثر اداروں پر ہوتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے بارے میں پرڈکٹ کرنا یعنی فور کاسٹ کرنا یعنی ایزیوم کرنا کہ کوئی بھی مستقبل میں جو جس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے یا جس کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے وہ اس اس سیکٹر میں یا اس شعبے میں تبدیلی کیا آ رہی ہے تو یہ بے شمار سے سوالات ہیں جو کہ کسی بھی فور کاسٹنگ میں بہت ضروری ہیں اور بہت اہم ہیں کیونکہ جب ہم فور کاسٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم فور کاسٹ کرتے ہیں آن دی ایگزٹنگ ڈیٹا تو یہ انفارمیشن ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے جس کے بنیاد پر ہم پالیسیز کے بارے میں یا پلانس کے بارے میں فور کاسٹ کرتے ہیں تو گورمنٹ جو ہے وہی ایک بہت اہم سورس ہوتی ہے انفارمیشن کی کیونکہ یہ حکومتی ادارے ہی ہیں جو ہر وقت بہت سی انفارمیشن یا معلومات جو ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہ معلومات جو ہے یہ نومیریکل معلومات بھی ہوتی ہے اور یہ معلومات جو ہے دوسری طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ بھی ہوتی ہے یعنی کوانٹیٹیو انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور کوالٹیٹیو انفارمیشن بھی ہوتی ہے تو یہ کس طرح کی رپورٹس ہیں یہ میں چند ایک رپورٹس کو آپ کے سامنے سائٹ کیا ہے کہ ہر سال حکومت پاکستان اکنامک سروے آف شائع کرتی ہے اس میں پاکستان کے بارے میں بہت انفارمیشن ہوتی ہے ہر سیکٹر کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے موٹے موٹے میں آپ کو جو ہے میجر یا مین جو شعبے ہیں جس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہے تعلیمی شعبہ لیبر کے بارے میں امپلائمنٹ کے بارے میں صحت کے بارے میں انفارمیشن ہے بجٹ میں گورنمنٹ کی کتنی ریسورسز ہیں تو اگر آپ کی نظر سے یہ ڈاکیومینٹ گزرے تو اس میں آپ کو پاکستان کی اور یہ سالانہ ڈاکیومینٹ چھپتا ہے اور اس میں آپ کو بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے تو جب سے پاکستان بنا ہے یہ اکنامک سروے جو ہے وہ چھپ رہا ہے تو جب سے لے کے آج تک کی انفارمیشن اگر آپ لائبریریز وزٹ کریں تو آپ کو یہ ڈاکیومینٹ ضرور وہاں پہ ملے گا اور بہت سی آپ کو اس سے انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی رپورٹ ہر سال شائع ہوتی ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو انٹرنیٹ پہ یہ رپورٹ اویلیبل ہوتی ہے اکنامک سروے بھی اویلیبل ہوتا ہے اسی طرح سے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے جو مختلف قسم کے سینسز یعنی شماریات جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں اکٹھا کرتا ہے اور اس میں بھی بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے ہمارا لیبر سروے ہوتا ہے اگین بہت سی انفارمیشن اب آج کل جو ہے انٹرنیٹ پہ اور ان کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے ملتی ہیں یہ بنیاد ہوتے ہیں یہ ڈاکیومینٹس اور جو لوگ ریسرچرز ہوتے ہیں وہ ان ڈاکیومینٹس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے فیوچر کے بارے میں فور کاسٹ کرتے ہیں کہ کیا تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے ماضی کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی تبدیلیاں جو ہیں وہ فور کاسٹ کی جاتی ہیں تو یہ ہمارا تیسرا اسٹیپ تھا اس میں فور کاسٹنگ جو ہے چوتھا جو ہے اسٹیپ پلاننگ کا پلاننگ پروسیس کا وہ ہے ڈٹرمنگ دی آلٹرنیٹیوز کہ ایک اگر ہم نے آبجیکٹو کا تعین کیا ہے کہ ہم لٹریسی کی بات کر رہے تھے کہ اگر لٹریسی ہمارا مقصد ہے تو اب ہمارے پاس کیا مختلف آلٹرنیٹیوز ہیں یعنی کون سے مختلف راستے ہیں جو ہمیں منزل کی طرف لے جا سکتے ہیں یا ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں so this involves examining alternative course of action there would hardly be a plan for which alternatives do not exist and again example is what are the alternative to increase literacy اب ہم یہاں جو مثال دے رہے ہیں اسی کو میں اس لیے آگے چلا رہی ہوں کہ اب آپ کو اس سے زیادہ وضاحت حاصل ہوگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی ایک ہی راستہ ہو آلٹرنیٹو ہو اس کے مختلف جو ہیں آلٹرنیٹوز ہو سکتے ہیں یعنی مقصد حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے یا آپ نے کسی بھی پروفیشن میں جانا ہے تو آپ کے پاس مختلف راستے کیا ہیں اس اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے of course you will have to work hard اور to go to become a doctor اور ڈاکٹر بننے کے لیے آپ uh, یہ بھی آپ کے پاس چوائسیز ہیں کہ آپ کس میڈیکل کالج میں جانا چاہتے ہیں اب uh, کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو نزدیک ترین گھر کے ہو کالج آپ اس کالج میں جانا چاہیں گے لیکن فرض کہ وہاں آپ کو داخلہ نہیں ملتا تو پھر آپ کی چوائس دوسری ہوگی تیسری ہوگی یا whatever wherever you get admission so آپ کے پاس ڈفرنٹ آلٹرنیٹیوز ہیں جو آپ کو ایک ہی راستے کی طرف لے جاتے ہیں یعنی آپ کو ڈاکٹر بننے کی طرف لے جاتے ہیں تو یہاں پر جو آلٹرنیٹیو ہم نے کوشچن ریز کیا ہے کہ لٹریسی کے لیے ہمارے پاس کون سے آلٹرنیٹیوز ہیں تو ہمارے پاس تین آلٹرنیٹیو جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلا آلٹرنیٹیو ہے ٹو اوپن نیو اسکولس اگر ہم نے لٹریسی جو ہے بڑھانی ہے تو ہمارے پاس ایک چوائس یعنی حکومت کے پاس ایک چوائس یہ ہے کہ وہ نئے اسکول کھولے دوسری چوائس یا دوسرا آلٹرنیٹو کیا ہے to have more shift in the existing school خواندگی بڑھانی ہے تو آپ کے پاس اگر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ مزید اسکول کھول سکیں تو آپ کے پاس جو موجودہ اسکول ہیں ان میں آپ شفٹ شروع کر دیں یعنی اگر آٹھ سے ایک بجے تک ایک شفٹ ہے تو پھر آپ دو بجے کے بعد دوسری شفٹ جو ہے وہ شروع کر دیں اب تیسرا آلٹرنیٹو ہمارے پاس کیا ہے مقصد وہی ہے دوسرا کورس تیسرا کورس آف ایکشن کیا ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسکول کھولے اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی مقصد کو ایک حاصل کرنے کے لیے یہ ہم نے صرف تین راستے جو ہے وہ بتائے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس اس کے علاوہ بھی ہوں لیکن just to confine our self کہ کوئی بھی اگر مقصد ہے اس کے بہت سے آلٹرنیٹوز ہو سکتے ہیں تو پلان بنانے میں یہ ضروری ہے کہ جب آپ آبجیکٹوز ڈٹرمن کر لیں تو آپ پھر دیکھیے کہ کون سے آلٹرنیٹیوز ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب اس میں پانچویں چیز جو پروسیس میں آتی ہے وہ ہے اویلویٹنگ ایچ آلٹرنیٹو ایویلویشن کا کیا مطلب ہے اویلویشن کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر آلٹرنیٹو کی کاسٹ کیا ہے کتنا اس کے اوپر اخراجات کتنے آئیں گے کتنا خرچہ آئے گا اور اس کے برعکس اس کے بینیفٹس کیا ہیں کتنے فوائد جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے اب دیکھیے کہ یہ چیز اگر ہم اپنے پچھلے آلٹرنیٹوس کو دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایچ آلٹرنیٹو از ایویلویٹڈ اور examined in terms of cost and benefits one course of action میں have large investment and little benefits in the short run ایک کورس آف ایکشن یعنی ایک ایسا راستہ ہو سکتا ہے جس میں شروع میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے پیسہ لگانا پڑے انویسٹمنٹ کرنا پڑے لیکن شارٹ رن میں اس کے جو فائدے ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ there are alternatives which are risky جن میں رسک بہت ہائی ہے لیکن ان اس میں بینیفٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہی مثال انہیں ہم تین مثالیں ہم نے لی ہیں اور اگر ان مثالوں کو ہم اس پیرائے میں دیکھیں اور سوچیں کہ ہر ایک میں کاسٹ کتنی آتی ہے اور اس کے بینیفٹس کتنے ہیں تو ہم ایسے ہی ہائپوتھیٹیکل انالیسس کرتے ہیں ٹو اوپن نیو اسکول اگر ہم یہ کہیں کہ نئے اسکول ہم کھولتے ہیں تو نئے اسکول کھولنے کے لیے آپ کو بجٹ میں زیادہ پیسے چاہیے اگر آپ نے ایگزٹنگ اسکول میں شفٹ شروع کرنی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے اتنے زیادہ رقم نہیں چاہیے ہوگی انویسٹمنٹ اتنی لارج نہیں ہوگی لیکن اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ اتنے ہی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہوں اور تیسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے to ask the private sector to open new school اس میں حکومت کو اپنے پاس سے بالکل بھی پیسے شاید خیرج کرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ صرف انکریج کرے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ انویسٹ کرے اسکولز uh, میں اور نئے اسکول کھولے لیکن جب ہم آلٹرنیٹوز کی ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں بہت سے مقاصد یعنی اگر ٹوٹلی totally گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے کہے کہ ہم یہ سارا کام پرائیویٹ نجی شعبے کو دے دیتے ہیں تو اس میں این ممکن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو مقصد ہے وہ پروفٹ ہو تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں پلان کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اب جب یہ ہم نے بات کی کہ اس کورس آف ایکشن میں سے صرف ہم ایک کو پک کریں گے we select one course of action so at this point the decision has to be taken to adopt an alternative the choice could be to pick one or more than one alternative depending on the emphasis on objective to be achieved and the cost at this stage the plans are made part of budget and budgets become means of tying up different plans what we are is that ہمیں ایک کورس آف ایکشن یا ایک راستہ جو ہے اس کو پک کرنا ہے اب ایک راستہ جو ہے پک کرنا ہے یا ہم ایک سے زیادہ راستے بھی پک کر سکتے ہیں اب اگین وہی مثال جو ہم نے دی کہ کیا حکومت جو ہے وہ نئے اسکول کھولے گی یا ایگزٹنگ اسکول جو ہے اس میں شفٹ جو ہے وہ شروع کر دے گی اگر تو مقصد اتنا اہم ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ نئے اسکول بھی کھولے جائیں اور جو ایگزٹنگ اسکولز ہیں ان کو بہتر طور پہ استعمال کیا جائے یعنی اگر وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں تو ان کو پوری طرح سے استعمال میں لایا جائے اگر مقصد بہت اہم ہے تو این ممکن ہے کہ حکومت یہ دونوں آلٹرنیٹوز جو ہے ان کو پک کر لے اور ان دونوں کے اوپر کام شروع کر دے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں آپ کے مقصد کی اہمیت کتنی ہے آپ اس کو کتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں اس چیز کو کے اوپر یہ ڈٹرمن کریں گی کہ آئی در وی پک ون آلٹرنیٹو اور وی پک مور دین ون آلٹرنیٹو اب ساتویں جو اس میں چیز ہے وہ پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور یہ پلاننگ پروسیس کا حصہ ہے اور یہ بات ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہی تھی کہ جو امپلیمنٹیشن آف دا پلان ہے پلان کا بنا لینا تو ایک شاید بہت اتنی مشکل چیز نہیں ہے لیکن پلان کو امپلیمنٹ کرنا یعنی اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کو نہ صرف وسائل چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے وقت بھی ایک اہم ریسورس ہے اور وقت چاہیے اور لوگ چاہیے اور آپ کو سسٹمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں کسی پلان کو اس انداز میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس سے آپ کے مقصد اسی طرح سے حاصل ہوں جس طرح سے آپ نے پلان کو جو ہے بنایا ہے یا فارمولیٹ کیا ہے یہاں پہ یہ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں جو ہنڈریڈ پرسینٹ لٹریسی کا ایم ہے یا آبجیکٹو ہے وہ بہت پرانا ہے تقریباً جب سے پاکستان بنا یہ ہمارا مقصد رہا کہ ہم نے اپنے ملک میں خواندگی جو ہے وہ سو فیصد کرنی ہے اور اس کے لیے پلانز بھی بنے بہت سے پلانز بنے لیکن اس میں جو کمزور اس کا ایریا تھا وہ اس کا ایریا تھا امپلیمنٹیشن کہ اس پلان کو ہم نے بنا تو لیا لیکن امپلیمنٹ کرنے میں اس, اس ہم اس طرح سے ثابت قدم نہ رہے اور اس امپلیمنٹیشن میں جو سب سے بڑی چیز تھی جو خامی رہ گئی تھی وہ تھی کہ کنسسٹینسی نہیں تھی اور کمٹمنٹ نہیں تھی یہ چیز ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ پلان کے فنڈامنٹل جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اگر کسی پلان کو واقعی امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو اس کے مقصد کی طرف پہنچانا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے اور اس میں اگر اور اس میں کنسٹینسی جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر ہماری پلان جو ہے وہ اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹو جو ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتی یعنی جس مقصد کے لیے وہ پلان بنی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پلان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو دیکھیں کہ کہاں پہ کمی رہ گئی ہے کہاں پہ خامی رہ گئی ہے اور اس پلان کو آپ ریوائز کریں revision of plan needs to be revised because when it is implemented many unanticipated things happen بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم نے پہلے سے سوچی نہیں ہوتی ان کا ہونا این ممکن ہے کیونکہ پلان ہم مستقبل کے لیے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں دا پرائسز آف ان پٹ میں change qualified people may not be available so اس صورت میں ہمیں پلان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر پلان کو آپ شیلف کر دیں اور اس کو امپلیمنٹ نہ کریں تو تب بھی اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس اسی پلان کو دوبارہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ نئی ایزمپشنس کے ساتھ جو اس میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں اس پلان کو آپ ریوائز کریں اب یہ ہم نے آٹھ جو ہیں اسٹیپس پلاننگ پروسیس کے ڈسکس کیے ہیں جنرلی آپ جیسے میں نے شروع میں کہا چاہے پلان آپ کا پرسنل لیول کا پلان ہو نیشنل لیول کا پلان ہو پروونشل لیول کا آرگنائزیشنل لیول کا عام طور پہ یہ جو آٹھ اسٹیپس ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں کسی بھی پلاننگ پروسیس میں جو بات ہم یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پلان جو ہے وہ ایک ریشنل پروسیس ہے rational process means it's a logical way of thinking and of taking steps which make or which make the achievement of objective possible اب یہ گرافکلی ہم اس بات کو جو ہے السٹریٹ کریں تھرو اے گراف اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو اس گراف میں آپ کو ایک ورٹیکل ایکسس کے اوپر پروگرس نظر آ رہی ہے یعنی پروگرس کا سے یہاں مطلب ہے کہ جو گولز آپ نے اچیو کرنے ہیں in future point in time اور ہارزونٹل ایکسس پہ آپ کو ٹائم فریم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو point X to point Y ہے وہ پوائنٹ ایکس سے لے کے پوائنٹ وائی ہمارے یعنی پوائنٹ ایکس سے ہم نے شروع کرنا ہے اور پوائنٹ وائی پہ پہنچنا ہے اور ہمارا جو ٹائم فریم ہے وہ ٹی ناٹ یعنی ٹی ناٹ جو آپ کو ہاریزونٹل ایکسس پہ نظر آ رہا ہے وہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے پلان کا جو ہمارا ٹی این پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے وائی کو پہ وائی کو شو کر رہا ہے یعنی وائی جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے اس پہ ہم نے پہنچنا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائیڈ میں ہم نے بتا دیا کہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل ایکسس پہ کیا کیا چیزیں ہیں لیکن یہ جو ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں on both the side of the main arrow X Y arrow کے دونوں سائڈوں پہ وہ اصل میں ہماری ہیں ایزمپشنز ایزمپشنز اباؤٹ فیوچر آپ دیکھیں کہ پلان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹی ناٹ ہے اور پہنچنا ہم نے وائی پر ہے یعنی ٹی این پر پہنچنا ہے تو جو بیچ میں ہم نے ایزمپشنز اباؤٹ فیوچر کی ہیں کہ اس میں فیوچر میں یہ یہ تبدیلیاں آئیں گی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹیکنالوجیکل چینجز آ سکتے ہیں یا اس میں پاپولیشن چینجز آ سکتے ہیں اکانمی جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ انٹرنیشنل چینجز جو ہیں وہ بھی آ جائیں تو ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ساری ایزامشنز کی ہیں اور یہ ایزامشنز جو ہیں یہ ہم ایرو سے شو کر رہے ہیں اب یہ ممکن ہے کہ جو چیزیں ہم نے ایزیوم کی ہیں کہ فیوچر میں ہوں گی اور اس کے مطابق ہم نے پلان کیا ہے یہ ممکن ہے کہ بالکل اس طرح سے تبدیلی نہ آئے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اچانک تبدیلی آ جائے جو ہم نے اپنی ایگزامشنز میں شامل نہ کی ہو تو اس سے یہ ممکن ہے کہ ہماری پلان کا جو ٹائم ہم نے مقرر کیا جس میں ہم اچیو کریں گے اپنی پلان کو تو اس میں کوئی تھوڑی سی کمی آ جائے تو یہ جو گراف ہے یہ شو کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہم پلاننگ پروسیس جو ہے جو تمام باتیں ہم نے کی وہ اس تمام باتوں کو ہم نے یکجا کر کے اس گراف سے شو کیا ہے کہ جب ہم پلان کرتے ہیں کسی چیز کو ہم پلان کرتے ہیں جس پوائنٹ سے ہم نے اپنی پلان کو شروع کرنا ہے یعنی ٹی ناٹ سے اگر ہم نے پلان کو شروع کرنا ہے تو ہم اس سے پہلے سے پلاننگ کریں گے یعنی ہم ذرا اس سے پیچھے جائیں گے ہم گراف میں شو کر رہے ہیں کہ ہم ٹی مائنس این سے شروع کریں گے تو ٹی مائنس این اور point the region between T minus N and T naught is the time period جو ہم پلان میں شامل نہیں کر رہے بٹ ہم اس میں انالس کر رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا ہم اس کے بارے میں فور کاسٹ کر رہے ہیں ٹی مائنس این سے لے کے ٹی ناٹ کی انفارمیشن لے کر ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں فیوچر میں کہ فیوچر میں ہم اس طرح سے اپنی آبجیکٹوس کو حاصل کریں گے تو یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ ہمارا جو ایک پلاننگ پروسیس ہے وہ ایک سسٹمیٹک لاجیکل اور ایک ریشنل پروسیس ہے پلاننگ کا جو پروسیس ہے اب یہ سلائیڈ جو ہے اسی کو جو میں نے ایکسپلین کیا ہے اس کو صرف وربلی اس کو آپ کے لیے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے ہم پلاننگ پروسیس جو ہے اس کو جو گراف میں پوائنٹس شو کیے گئے ہیں یہ سلائیڈ جو ہے صرف وہ آپ کو بتا رہی ہے اب یہ بہت اہم چیز ہے دا پرنسپلز آف پلان کہ کون سے بنیادی پرنسپلز ہیں پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور پلان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تو پہلا پرنسپل جو اس میں ہے وہ ہے principle of time horizon time horizon کہ ہم نے کتنے عرصے کے لیے پلان کرنا ہے ہماری پلان لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرم ہے شارٹ ٹرم پلان جو ہے ہماری وہ ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے اور مہینے کی سال کی اور بہت سے سالوں کی اگر بہت سے عام طور پہ شارٹ ٹرم پلانز جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے وہ فائیو ایئرس کی پلان کو two to five years is a short term plan کیونکہ ٹو ٹو فائیو ایئرز میں ہم فیوچر کو آسانی سے نسبتاً آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور جتنا ٹائم ہورائزن زیادہ ہوتا جا, ہو, ہوتا ہے اتنا ہی ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہمارے لیے بلرڈ ہو جاتا ہے اس کے اس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتے تو پہلا جو بنیادی پرنسپل ہے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم پلان جو ہے وہ کس عرصے کے لیے بنا رہے ہیں دوسری چیز ہے پلان میں اس کو کہتے ہیں commitment principle logical planning encompasses a future period of time necessary to fulfil series of action the commitment in decisions made today یہ بات اس طرح سے ہے کہ جو فیصلہ ہم نے آج کیا ہے یعنی جو کمٹمنٹ ہم نے آج کی ہے فیصلہ ایک قسم کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور ہم جب ڈسیزن میکنگ کی بات کریں گے تو اس چیز کو ذرا ایمفسائز کریں سو کمٹمنٹ جو فیصلہ ہم آج کرتے ہیں وہ ہماری کمٹمنٹ ہے کل کے لیے اور اگر ہم آج کمٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کو فیوچر میں قائم نہیں رہتے اس پہ تو ہم پلان کو کا یہ پلان کے پرنسپل کی وائلشن ہے یعنی پلان بنا لینا ہی ضروری نہیں اس پہ کمٹڈ رہنا بھی ایک اہم اس کا ایسپیکٹ ہے تیسری چیز ہے coordination of short term plan and long term plan اب اگر ہماری پلانس ایک ادارے میں کچھ پلانز ایسی ہیں جو طویل عرصے کے لیے ہے اس کا ہورائزن ٹائم فریم زیادہ ہے اور کچھ پلانز وہ ایسی ہوں گی جو کہ شارٹ ٹرم کی پلانز ہیں اب اگر شارٹ ٹرم کی پلانز جو ایک سال کی یا دو سے پانچ سال کی پلانز ہیں وہ دس سے پندرہ سال کی پلان سے کوآڈینیٹ نہیں کر کریں ان میں ہم آہنگی نہیں ہے تو پلان کا مستقبل میں امپلیمنٹ ہونا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن بھی ہے تو جو شارٹ ٹرم پلانز ہیں ان کو they should feed into long term plans and there should be a proper coordination of long term and short term plans تو تین ہم نے بنیادی پرنسپلس کی بات کی پلانس کی پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹائم ہورائزن جو ہے پلان کا وہ کیا ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہماری کمٹمنٹ ٹو دا پلان ہونی چاہیے اگر ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ یہ پلان ہم امپلیمنٹ کریں گے تو the managers in the organisation must stay committed to it to achieve the long term goals اور تیسری اہم چیز ہے کہ کوآڈینیشن ہونی چاہیے پلانز میں یہ نہیں کہ ڈائیورجنٹ پلانز ہوں ڈائیورجنٹ کا مطلب ہے کہ ان میں ہم آہنگی اور ربط نہ ہو اور وہ لانگ ٹرم پلانز کے ساتھ شارٹ ٹرم پلانز جو ہیں وہ آپس میں کوئی کوآڈینیشن نہ رکھتی ہوں کوئی آپس میں ہم ہم آہنگی نہ رکھتی ہوں تو یہ تین بڑے اہم بنیادی پرنسپلز ہیں جو کہ پلانز uh, کی کو اپنے گولز اپنے آبجیکٹوز اچیو کرنے کے لیے ضروری ہیں اب یہ آپ کے سامنے ایک ہم نے اوور آل ایک اگین گرافیکلی ان چیزوں کو پریزنٹ کیا ہے کہ جو پلانز ہیں وہ مختلف ٹائپس آف پلانز کی ہم نے بات کی تھی اور یہ ہم نے بات کی تھی اب یہ ہم اس فگر میں یہ دیکھ رہے ہیں it is showing the hierarchy of objectives جو آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں کیا لنک ہے اور کون سے آبجیکٹو کس لیول پہ بنتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کی یہ آرگنائزیشن کے ڈفرنٹ لیولز جو ہیں اس پیرامڈ میں شو کیے ہیں اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشیو اکنامک پرپز ہے جو کہ مشن آف دی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مشن اور پرپس ہوتا ہے ایک ادارے کا وہ ایک قسم کی پلان ہوتی ہے تو یہ شو کر رہا ہے کہ اس کو کون بناتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرس اور ٹاپ مینجمنٹ جو ہے یہ دونوں مل کے پارٹلی مشن اور پرپز جس مقصد کے لیے یہ ادارہ ہے اس کو بیٹھ کے بناتے ہیں یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو مشن اور پرپز ہے یہ ایک طرح کی لانگ ٹرم پلانس ہیں کیونکہ جو مشن اور پرپس ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایگزٹینس اور وجہ اس کے ہونے کی وجہ کو بیان کرتا ہے تو یہ ٹاپ مینجمنٹ اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں کہہ لیں وہ اس کو بناتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ overall objective of the organisation strategy آ جاتی ہے اور مور اسپیسیفک آبجیکٹو جو ہیں اور نچلی لیول پہ جو آبجیکٹو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ان کو بنانے کے لیے ٹاپ مینجمنٹ اور مڈل مینجمنٹ جو ہے یہ دونوں مل کے ان آبجیکٹوس کو بناتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کہ ڈویژنل لیول پہ ڈویژن کہہ لیں ڈپارٹمنٹ لیول اور برانچ لیول یا یونٹ لیول کے آبجیکٹوز آ جاتے ہیں یعنی یہ وہ آبجیکٹوز ہیں جو نچلی سطح پر کسی بھی ادارے کی نچلی سطح پر ہوتے ہیں تو ان کو کون بناتا ہے یہ مڈل مینجمنٹ اور لوور لیول مینجمنٹ جو ہے وہ مل کر بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجل آبجیکٹوز آ جاتے ہیں جس میں انڈیویجل پرفارمنس آ جاتی ہے اور پرسنل آبجیکٹوز آ جاتے ہیں یعنی یہاں پر جو پرسنل آپ ایک ہر جو امپلائی ہے جو یہاں پر اپنا کام اپنا جو جاب ہے وہ پرفارم کرتا ہے اس کو میجرمنٹ کے لیے اس کے جو ہے آبجیکٹو جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں سو لوور لیول کی مینجمنٹ اور مڈل مینجمنٹ کی لیول مڈل مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بناتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر باٹم اپ لکھا ہوا ہے ایک ایرو نیچلی لیول پر اوپر لیول پہ جا رہا ہے اور یہ باٹم اپ یعنی جب آبجیکٹو کسی بھی ادارے کے بنتے ہیں پلانز بنتی ہیں تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک باٹم اپ اپروچ ہے جس میں آپ دیکھیں اوور لیپ کر لیں top management board of director top management middle management middle management lower management اور پھر دوسری طرف سے ٹاپ ڈاؤن ہے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے پلان جو ہے یہ آبجیکٹو یہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن یعنی آپس میں یہ مل کے بنائے جاتے ہیں اور یہ اس کا ریلیشن شپ جو ہے اس ڈائگرام سے شو ہو رہا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس آج کے لیکچر سے کیا کنکلوڈ کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے تین چیزیں کنکلوڈ کی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو پلاننگ ہے وہ کسی بھی مینیجر کا چاہے وہ ٹاپ لیول پر ہو مڈل لیول پر یا سپروائزری لیول پر ایک بہت اہم فنکشن ہے بغیر پلاننگ کے بغیر منصوبہ بندی کے کوئی بھی مینیجر جو ہے وہ اپنے مقاصد ادارے کے مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا ادارے کے مقاصد ہوں اس کے اپنے ڈویژن یا ڈپارٹمنٹ کے مقاصد ہوں یا برانچ یا یونٹ کے مقاصد ہوں اور کسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو مینیجیریل ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے دوسری چیز جو آج ہم نے دیکھی وہ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پلاننگ جو ہے وہ ایک لاجیکل اور ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے یعنی ایک ریشنل پروسیس ہے جو کہ ایک اسٹیپ وائز میتھڈ ہے اگر ہم اس کو سسٹمیٹکلی فالو کریں اور اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تو ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب یہاں یہ میں بات اس پہ اور ایڈ کروں کہ اگرچہ یہ سسٹمیٹک پروسیس ہے لیکن یہ لینئر پروسیس نہیں ہے بعض دفعہ آپ کو ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ پہ واپس آنا جانا پڑتا ہے سو so, یہ لاجیکل ہے پر سسٹمیٹک ہے تیسری چیز جو ہم نے آج دیکھی اور اس کو سمجھا ہوا تھا کہ پرنسپلز جو ہیں پلاننگ کے وہ کیا ہیں اور تین اہم پرنسپلز کی بات ہم نے کی ٹائم ہورائزن کی بات کی کمٹمنٹ کی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ کوآڈینیشن جو ہے پلانس کی وہ بہت اہم ہے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی پلان کی کوآڈینیشن جو ہے وہ ایک اہم ایکٹیویٹی ہے اس کے بغیر کوئی بھی ادارہ جو ہے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا پھر آخر میں ہم نے سب سے آخر میں ہم نے ریلیشن شپ دیکھا کہ جو آبجیکٹوز ہیں مشنز ہیں اور ڈفرنٹ لیول پہ جو بنتی ہیں یہ آبجیکٹوز اور اسٹریٹجک uh, پلانس ان کا ریلیشن شپ کیا ہے اور کون ان کو بناتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر اور آج کے لیکچر uh, کو ملا کے جو آپ نے پلاننگ کے بارے میں کانسیپٹس جو ہیں اور اس کو اداروں میں اس کی جو اہمیت ہے اس کو آپ نے سمجھا ہوگا اور آپ اپنی کتابیں کنسلٹ کرتے رہیے uh, اخبار پڑھتے رہیے اور ڈکشنری ضرور کنسلٹ کیجیے اور انشاءاللہ شاء اللہ I will see you next time خدا حافظ